بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مسکرات زخم مصنف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالی پیش لفظ مسکرات زخم کا پہلا حصہ آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ کتاب پندرہ روزہ جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شائع ہونے والے سلسلے چا کے سے کی ابتدائی بتیس قسطوں اور ایک انٹرویو پر مشتمل ہے انڈیا کیوں کب اور کیسے جانا ہوا وہاں پر کیا مشغولیات رہیں بابری مسجد پر حاضری کس طرح ہوئی کشمیر کن مقاصد کے لیے جانا ہوا گرفتاری کیسے ہوئی تفتیش کے مراحل کس طرح سے گزرے ابتدائی تین عقوبت خانوں میں کیا کچھ بیتا ان تمام سوالات کے جوابات اس پہلے حصے میں آ گئے ہیں رسالے میں شائع ہونے والے ان مضامین پر نظر ثانی کے بعد بعض مقامات پر تصحیح بھی کی گئی ہے جب کہ بعض جگہوں پر حذف و اضافہ بھی ہوا ہے اس خود نوش سوانے کے بارے میں بندہ کے شروع دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہ آپ بیتی نہ بننے پائے چنانچہ اس میں اپنے حالات بہت کم اور عمومی حالات کافی زیادہ بیان کیے گئے ہیں جیل کے مشکل ایام و احوال کو تحریکی زندگی کے مصروف ایام و احوال میں لکھنا میرے لیے کسی حد تک پریشان کن ضرور رہا اور کئی واقعات کو صحیح طور پر لکھا بھی نہ جا سکا لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی اور چند ٹوٹے ہوئے جملے ہر پندرہ دن بعد تقریباً پابندی سے قارئین تک پہنچتے رہے بیماری کے دنوں میں چاک قفص سے کی کئی قسطیں اکٹھی لکھنے کی فرصت ملی تو اسے کتابی صورت میں شائع کرنے کا دائیہ بھی وجود میں آ گیا یہ تحریری سلسلہ پندرہ روزہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری ہے آگے آنے والے کئی عقوبت خانوں جیلوں اور جیلوں میں کھودی جانے والی سرنگوں اور بہت سارے واقعات کا تذکرہ ابھی باقی ہے ہمارا پندرہ روزہ رسالہ جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بند ہو چکا ہے آپ اس حصے کو پڑھ کر اگلے حصے کی تکمیل کے لیے دعا فرما دیجیے اور اگر آپ کو اس کتاب سے کچھ نفع حاصل ہوا ہو تو بندہ کی نجات کے لیے دعا کا احسان فرما دیجیے دنیا کی جیل اور اس کے چھ سال گزر گئے اور ماضی کا قصہ بن گئے مگر ابھی تک زندگی کی جیل اور اس کی چکی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جیل اور قید خانے سے بچا دے اور موت آزادی کا پیغام بن کر آئے اور وہ مالک راضی ہو جائے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے یہی دل زخمی کی خواہش ہے یہی آرزو ہے یہی تمنا ہے یا اللہ اس کتاب کو قبول فرما کر اس تمنا کے پورا ہونے کا ذریعہ فرما دے آمین یا رب المجاہدین والمستضعفین فقط محمد مسعود اظہر بیس جماعت الاولا سن چودہ سو اکیس ہجری بمطابق گیارہ اگست سن دو ہزار ایک جامعۃ الفرقان کراچی